تو فرماؤ ظاہر صورت بشرا میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جسے اپنی رب سے ملنی کی امید ہو اسے چاہیے کہ ان کا کام کرے اور اپنی رب کی بندگ میں کسی کو شریک نہ کرے